جب تک اس قوم نے شہدا کے لہو کی خوشبو کو نہیں سونگا تھا آج شہدا کی شہدا کے لہو کی خوشبو کو سونگنے والے ہزاروں گواہ دیوانوں کی طرح قوم کو جگانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں اس قوم کو ڈرانا اس وقت تک ممکن تھا اگر یہ انٹرنیٹ کی پجاری بن چکی ہوتی مگر اس قوم کے کچھ لوگ اب بھی قرآن پڑھا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں قرآن کی تفسیر سنا رہے ہیں جب تک قرآن کے تیس سپارے موجود رہیں گے جہاد موجود رہے گا جب تک محمد عربی کی سیرت موجود رہے گی جہاد موجود رہے گا جب تک صحابہ کی سیرت محفوظ رہے گی جہاد محفوظ رہے گا جب تک قوم کو صلاح الدین ایوبی کی یاد ستائے گی جہاد محفوظ رہے گا جب تک ہمارے بلال اور آفاق جیسے نوجوان اپنے ٹکڑے پیش کرتے رہیں گے جہاد محفوظ رہے گا جب تک حذیفہ طلحہ اور کاملہ جیسے کڑیل جوان اپنی جوانیاں سپرد کرتے رہیں گے جہاد محفوظ رہے گا جب تک ملا عمر جیسے مولوی علماء اس قوم میں موجود ہوں گے جہاد محفوظ رہے گا جب تک ملا فضل جیسے کمانڈر اس قوم میں موجود رہیں گے جہاد ہوتا رہے گا جہاد اس قوم کی زندگی ہے جہاد اس قوم کا اوڑنا بچھونا ہے جہاد اس قوم کی روح ہے تم اس قوم کا رشتہ نہ محمد عربی سے کاٹ سکتے ہو نہ جہاد سے کاٹ سکتے ہو اگر تمہیں اپنی زندگیاں عزیز ہے واپس لوٹ جاؤ ورنہ تمہیں اپنے کفن تیار کرنے ہوں گے اپنی کپڑے کھودنا ہوں گی ہم تو مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں مگر تم سوچو کہ موت کے بعد تمہیں کیا ملنے والا ہے